وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ صورت الطبہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے جو میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کچھ صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں ان اعلیٰ درجے کی خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نما یا مرو ان نما یا مرو مساجد اللہ من آمنا بل راہی آخر اللہ تعالی کی مساجد کو آباد کر دے ان نما یا مرو مساجد اللہ من آمنا بلا وومل آخر اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی اس آیت کریمہ میں اور سب سے پہلی یہ بیان کی کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ آقا نماز قائم کرتے ہیں وہ آتا زکا اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ولم یکش اللہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں فاسا من ابون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ خوبیاں جس کے اندر پائی گئیں یہی اصل میں ہدایت پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محتدین میں شامل کرے یہ مساجد جو ہیں یہ بڑی خیر و برکت کی جگہ ہیں بڑی مقدس جگہ ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے مقدس مقام انہی مسجدوں کو بنایا ہے آپ نے فرمایا احب البلاد اللہ وسا سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مسجدیں ہوتی ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے یہ مسجدیں ایک اسلامی قلعہ ہیں یہیں سے ایمان کی یہیں سے توحید کی یہیں سے اصلاح کی یہیں سے اسلامی تعلیمات کی نشر اشاعت ہوتی ہے یہی محراب و ممبر ہیں جو سب سے بڑے مرکز ہیں اسلام کی دعوت دینے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی لیے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینت المنورہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام مسجد نبی کی تعمیر اور اس سے قبل آپ نے مسجد قبا کی تعمیر کی چند دن آپ قبا میں مقیم رہے لیکن آپ نے وہاں بھی مسجد کی بنیاد رکھی مسجد کی تعمیر رکھی یہ مسجدیں بڑی خیر و برکت کی جگہ ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے بنے مسجد کو آباد کرنے کا دو معنی ہوتا ہے ایک معنی تو ہے کہ مسجد کی تعمیر کی جائے جہاں مسجد نہ ہو وہاں مسجد بنائی جائے وہاں مسجد قائم کی جائے اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں مسجد بن چکی ہے وہاں مسجدوں کو آباد رکھا جائے نماز سے تلاوت قرآن سے اعتکاب سے ذکر و اذکار کے ذریعے درس قرآن سے درس حدیث سے مساج مدارس سے ان مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار اور اسلامی تعلیمات سے آباد رکھا جائے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جو لوگ آتے ہیں مسجد والوں کو جو اس انسان کا تعلق اس گھر سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئے تو آپ نے سنی اللہ نے ان کو مومن ہونے کی اور پھر محتدین میں شامل ہونے کی سرٹیفکیٹ دے دیا فرمایا ان نمایا مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر پھر آگے اللہ نے فرمایا فاسا ادا یقون محتدین یہ بہت بڑی شہادت ہے کہ مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ مومن قرار دیا اور محتدین میں شامل کیا دوسری چیز یہ کہ نبی علیہ شاہ فرماتے ہیں عمار المساجد ہم احد اللہ اے لوگوں مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہی اصل میں احد اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر والے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا گھر والا قرار دے فرمایا عمار المساجد ہم اہر اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اللہ کے گھر والے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاندان والے ہوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مسجد والا بنائے نبی علیہ السلاط تو نے ایک دوسری حدیث کے اندر کئی احادیث ہیں لیکن خطبے کا ٹائم ہے زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے نبی علیہ السلاط السلام نے اس گھر میں آنے والوں کی بڑی فضیلت اس انداز سے بیان کی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول انہوں نے ایک موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کیا اور یا بنیا یا بنیا علیہ بلوت اللہ اے میرے بیٹے ہمیشہ یاد رکھنا فل یا بھائی تو کا المسد اپنا گھر تم مسجد بناؤ کیا مطلب سے زیادہ وقت اپنا تم مسجد کے اندر گزارو ذکر اشکار کے لیے شراوت قرآن کے لیے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے احتکام کے لیے بیٹے کوشش کرو کہ زیادہ زیادہ وقت تمہارا مسجد میں یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزرے کیوں مساج تم مستقل اللہ تعالیٰ نے مستقین کا گھر مسجدوں کو قرار دیا ہے یہ مستقین مسجدوں سے بڑا تعلق رکھتے ہیں پھر میرے بیٹے میں نے نبی علیہ سرات اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے آپ نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا من زمین اللہ اور من ہے منتق مسجد ہے جو انسان مسجد کی کفالت مسجد میں آنے جانے والا ہو جاتا ہے مسجد میں آتا ہے مسجد سے تعلق کر رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جان کی مال کی ایمان کی عزت کی حفاظت کی گارنٹی لے لیتے ہیں یہ بہت بڑا بڑا خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے جان مال عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیں اسی لیے آپ نے ساتھ رمایا سراسن کل ہوں گا تین قسم کے آدمی ہیں جن کے ضمانت اور حفاظت جن کی ضمانت اور حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے نمبر ایک کے ساتھ میں ورج کرا جرم خرا وہ مرد مومن جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد میں گیا اللہ نے گارنٹی دے رکھی ہے یا تو شہید ہوا اور اگر پلٹ کر کے آیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا اسے جنتی قرار دے دیتا ہے نمبر دو دوم فی مسجد اور دوسرا وہ انسان جو مسجد میں آتا جاتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جان اور مال کی حفاظت کر اپنے ذمے لے رکھی ہے نمبر تین نبی رہا نے ساتھ ورج وارا بے سلام تیسرا وہ انسان ہے جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے اہل ویال سے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق فرمائے نبی رہی سلاد اسلام جی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں آپ نے ساتھ نمایا کہ اے لوگ المساجد وجود اللہ المساجد وجود اللہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں فال المزور او کما سال سراس نام یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور جو انسان مسجد میں داخل ہوا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوا پھر آپ نشاس فرماتے ہیں بڑی اہم بات جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا فال المدور ہے رہو تو جس کی زیارت کی جائے مہمان جب کسی سے ملنے کے لیے جائے کسی کی زیارت کے لیے جائے تو جس کے گھر آدمی آتا ہے اور جس کی زیارت اور ملنے کے لیے آتا ہے اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والے کو عزت سے نوازے فال المدور ہے مزائے رہو تو مزور کہتے ہیں اس انسان کو جس کی آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جس کے گھر آپ اس کی زیارت کے لیے گئی جس سے ملنے کے لیے گئی جس کی ملاقات کے لیے گئی آپ نے ساتھ نمایا المزور ہے تو اللہ نے بھی اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے گی ہم ان کی عزت اور ان کا اکرام کریں گے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ اور ان کا اللہ تعالیٰ اس قدر اکرام کرتا ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی حدیث عادت ہے امام ابو حارثی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنت کے اندر نقل کیا کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا <coughs> وَإِنَّ اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے لوگوں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُنَادِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے اے نجیرانی اے نجیرانی اے نجیرانی یہ آپ کا اللہ کا اعلان ہوگا اے نظی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اے نجیرانی اس حج کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں اے نجیرانی حج کے میدان ہمارے پڑوسی کہاں ہیں بار بار اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے عید ایرانی حج کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں بھٹک رہے ہیں یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں رسمنا رس اے اللہ تیرا پڑوسی کون بننے کی لائق ہے میں یہ بتی ایران تھا اللہ آپ کا پڑوسی بننے کے لائق کون ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں پتا نہیں ہے مساجد مسجدوں کو آباد کرنے والے دنیا میں وہی اصل میں آج حج کے میدان میں ہمارے پڑوسی بنے گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہو اللہ تعالیٰ کا پڑوسی ہو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام اور اللہ تعالیٰ اس قدر عزت سے نواز دیتے ہیں کہ اب آئے حدیث سنیں نبی رہے امام تبرانی رحمت اللہ علیہ بسنت حسن نقل کرتے ہیں کہ نبی صاحب نے سامنے رمایا اے لوگ مساجد اوسادہ مسجدوں کے اندر کچھ ستون ہوا کرتے ہیں مسجد میں کچھ کھمبے ہوا کرتے ہیں وہ کھمبے یہ نہیں ہیں آپ نے ساتھ میں اللہ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو بڑی پابندی کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ مسجدوں میں آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں نہ لہو لڑیب ہے نہ کھیل کود ہے نہ لوگوں سے بات چیت کرنی ہے مسجد میں آ کر کے نوافل کے اندر تلاوت قرآن کے اندر ذکر اور اسکار کے اندر تصویر اور تحریر کے اندر آ کر کے اس طرح سے خوشو خوشو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اتنے پابندی سے بیٹھتے ہیں کہ معلومات ہے وہ بھی مسجد کے کھمبے اور ستون ہے دل مساجد اوسادن اے لوگوں مسجدوں میں کچھ ستون آ کر کے بیٹھا کرتے جو میرے بند اللہ کے بندے ہیں اب اللہ ان کا اکرام کتنا کرتا ہے اب ذرا سنو ول ملائی کا تو جلوس ہو اے لوگ اللہ یہ ستون جب بیٹھتے ہیں کہیں ہم اللہ کے گھر میں تو الملائکت و تو جلوس ہوں ان کے ارد گرد چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ اللہ کا ستون بدا ہی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کو نہیں دیکھتا لیکن اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں پھر نہ آپ فرماتے ہیں اگر ایک دن اللہ کا وہ بندہ مسجد سے غائب ہو جائے تو یس سدے ہو اور رحمت کے فرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور ایک سالو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں اللہ وہ تیرا بندہ جس کے ارد گرد ہم بیٹھا کرتے تھے جس کی صحبت میں ہم رہا کرتے تھے وہ آج تیرے گھر میں نظر نہیں آ رہا ہے وہ مسجد سے غائب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں وہ اس وقت بیمار ہے آپ نے ساتھ فرمایا کہ وہ جو رابو سالو اگر وہ غیر حاضر ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ کا بندہ وہ کہاں گیا وہ ان کا مردا اگر پتا چل گیا ان رحمت کے فرشتوں کو کہ یہ اللہ کا بندہ بیمار ہو گیا ہے تو آدو ہو آدو ہو اس کی یہ آدو ہو اس کی یہ عادت کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اگر ہاسپٹل میں ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کے لیے اور اگر نہ بیمار ہے کہیں سفر نہ بیمار ہے نہ گھر میں ہے اگر وہ کہیں سفر میں یا کسی جگہ کسی کام سے چلا گیا ہے تو رحمت کے فرشتے جیسے سنتے ہیں کہ وہ کہیں ضرورت سے کام سے چلا گیا ہے اللہ حضور فرماتے ہیں آنو ہو رحمت کے فرشتے ڈھونڈتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور جس کام میں ہے جس ضرورت میں فرشتے سب کے سب مل کر کے اس کی مدد کرنے لگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک دھندے جن کو مسجد جن کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے یہ ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے اسی لیے نبی علیہ السلاط اسلام نے آگے ارشاد فرمایا اے لوگوں اے جلیس جلیس المساجد یاد رکھا رکھنا یہ مسجد مسجد میں جو اللہ کی زیارت کے لیے آیا یہ جو اللہ کا پڑوسی ہے یہ جب بھی مسجد میں قدم رکھتا ہے اور مسجد میں آتا ہے تو اللہ سے تین درجے کی نعمتیں اس کو ضرور نصیب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی مسجد والا ہم کو بنائے کہ جب بھی ہم مسجد میں آئیں ہمیں بھی یہ تینوں چیزیں نصیب ہوں نمبر ایک اخن مستفاد نمبر ایک اخل مستفاد نمبر دو مت حکمت اور نمبر تین آپ نے ساتھ رحمت رہتا او کما کام سب سے پہلی نعمت سے جو سرفراز ہوتا ہے مسجد میں آنے والا وہ یہ ایک اچھے ساتھی اس کو مل جاتے ہیں ہاں، دیندار ملیں گے نمازی ملیں گی روزے والے ملیں گے دین پر شریف کی پابندی کرنے اور جو جوتا چور ہوگا کب تک باہر بیٹھا ہوگا لیکن وہ مسجد میں باہر بیٹھا ہوگا کیوں اس کا کام ہے سنا پھیرنے کے بعد سب سے پہلے جوتا لے کر کے بھگ جانا وہ چور ہے مسجد والا نہیں ہے ورنہ مسجد میں جب انسان آئے گا تو چاروں طرف سے مستفاد اس کو دیندار شریعت کی پابندی کرنے والے دو و ساتھی ملیں گے نمبر دو آپ نے ساتھ میں کدے مت حکمت جب مسجد میں آئے گا تو کوئی دین کی حکمت کی نجات کی فراہت کے اندر خواب کی باتیں وہ سنے گا مسجدوں میں گالیاں نہیں سنے گا مسجدوں میں کی بات چگری نہیں سنے گا یہاں سنے گا تو اچھی ہی بات سنے گا اور سب سے بڑی چیز آخری آپ نے ساتھ نمایا اور رحمت منتظرہ جس رحمت کا اور جس فضل و کرم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے خیر و برکت اور اپنی رحمتوں سے اسے نواز دیتی مسجد میں آنے والا یہ ایسی مقدس جگہ ہے ایسا مقدس مقام ہے کہ کسی کسی بادشاہ کسی وزیر کا گھر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اپنے یہاں آنے والے اور اپنے گھروں کی زیارت کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا نبی رہی سرات یہ مسجدیں ہماری جو ہیں مسجدوں کو آباد کرنا لیکن افسوس آج مسجدیں آباد نہیں ہوتی نبی علیہ السلام کا سب سے زیادہ رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں مسجدوں کے اندر بھی سن لو صحیح بخاری اور مسلم کی نے ساتھ ساتما ہے لوگ منا کر یتا کبونا فلم منا کر دل نہیں وہ منا کر تم نہ فرشتے بار بار باری باری تمہارا مسجدوں کے اندر آیا کرتے ہیں فرشتے آتے ہیں صبح کے فرشتے وہ اثر تک رہیں گے اثر کے وقت دوسرے فرشتے آئیں گے اور پہلے فرشتے واپس چلے جائیں گے یہ کہا کبونا باری باری فرشتے رحمت کے آتے رہتے ہیں اور سب کے سب اتفاق جمع ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر جمع ہوتے ہیں جب واپس جاتے ہیں رحمت کے فرشتے جب رحمت کے فرشتے مسجدوں میں آئے کتنے آئے مسجد میں کون آیا کیا کیا سب فرشتے ریکارڈ تیار کرتے ہیں جب فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کئی فصرت تمہیں بازی اے میرے رحمت کے فرشتوں مسجدوں میں جن کی ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے اور مسجدوں میں آنے جانے کی ہم نے جن فرشتوں کی مقباری مقرر کی ہے ذرا بتاؤ کئی فصرت تمہیں بازی تم نے ہمارے بچوں کو کس حالت میں چھوڑا اور کس حالت میں ان کو چھوڑ کر کے آئے بڑے خوش نصیب ہیں ہوں گے تو وہ کیا کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ چند پورے فجر میں ملے تھے باقی سب بد بد سوئے تھے ہم نے بادوروں میں گھومتا ہوا پایا ہم نے ان کو نہ نماز پڑھتے ہوئے پایا اور نہ تو آتے ہی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے آیا ہر حال میں ہم نے دیکھا مسجد دینا ہے میرے بھائی وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ فرشتے آئے تو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور جائیں تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر کے جائیں یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے پیش العالمین تیرے بندوں کا کیا پوچھنا ہے نہ ہوں ہم آئے تو سوتا ہوا ہم آئے تو ان کو نماز پڑھتا ہوا پایا پائے اور واپس لوٹے تو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں سب کو بنا دے اور سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نمازی اور مسجد کی پابندی کرنے والا بنا دے میرے بھائی یہ مسجدیں آپ ان کو کیا سمجھائیں یہ صرف نماز کی چیزیں نہیں ہیں نماز تو ہی ہے ذکر اذکار کی ہیں تلاوت قرآن ہیں عبادت کے چیزیں ہیں اور دنیا کے یہود الاسارا دنیا کے کفار اور مسلم دنیا کے اسلام کے ظالم اسلام کے دشمن اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ان کی تمام سازشوں کو ان کی تمام قوتوں طاقتوں کو ان کے ساری تدابیر کو اس مسجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا کے کھانا کھڑا کر دیتا ہے دنیا کی کوئی کافر مشرق کی سازش اگر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ ہم مسجدیں آباد والے کرنے والے بن جائیں اور مسجد والے بن جائیں مسجد بنائے مسجد کی صفائی ستھرائی ان کی دیکھ بھال نماز سے آباد اعتکار سے آباد ذکر اذکار سے آباد اور اسی طرح درس قرآن درس حدیث سے آباد اگر ہم نے ان کو کتاب سنت کا اور شریعت کی نشر ساتھ کا اور امت کی اصلاح کا ہم نے مرکز ان کو بنا لیا ہے تو یاد رکھو سارے کی سازش کو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے اس لیے دنیا کا سب سے بڑا اسلام دشمن سب سے بڑا کافی فروغ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مصر سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ایک مسلمان کو ہم باقی نہیں رکھیں گے سارے مسلمانوں کو جب ظلم کرنے لگا تو سورت یونس کی آئے یہاں سے جانے کے بعد ان آیتوں کا مطالعہ کرنا ان صورتوں کو دیکھنا فوری طور پر مسلمان مسکین مظلوم ہران کے ظلم سے تنگ آئے اور آ کر کے کہتے ہیں موسا بہت تنگ کر ڈالا ہے ظالم آپ دعا کریں اللہ تعالی ہماری مصیبت کو ٹال دے موسا کریم اللہ نے کہا اللہ پر ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توقع کرو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو ایمان ای بار رب بنا علیہ کا توقع کرنا اللہ تو آپ ہی بھر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا لے اللہ تعالی ہماری مدد فرما چلے گئے اب اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم اور سارے فرائنا کا خاتمہ اور ان کی ساری تقدیر ہے جس نے جس فرعون نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس پورے دنیا کے اس مصر کے شہر اور اس پورے ملک سے مسلمانوں کو ہم بالکل ختم کر کے چھوڑیں گے ہاں؟ سے کہا جاتا ہے کیا موسا اور اس کی قوم کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں کہ ہمارے ملک کے اندر توحید کی دعوت دیتے ہوئے پھرے اور ہمارے معاشرے میں ہماری آزادی کو چھینتے ہوئے پھرے موسا کلیم اللہ کہتے ہیں موسا کلیم اللہ نے سب تلقین کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کا رجوع کیا اللہ نے وہی نازل کی واؤت ادھر اتنے بڑے سالم ملک اور اتنے سال بڑی سالم قوم کے مقابلے کی جب طاقت نہ تھی مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کی قوم کے سر اس کی سازش اور اس کی چال بازی اس کی پکاریاں اس کی زیادتی اور تابوت کو جب بھی جانا تو تو موسارے سراستان کو حکم دیا اے ان کے بھائی ہارون ایسا کریں جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجدیں تعبیر کراؤ پہلے اللہ اکبر ادھر مسلمان کس رہے ہیں اور سہ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی موسا کا بھی ملا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پھر اور کا ظلم ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسا ہم ظلم ہٹا کر ختم کریں گے پھر ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے لیکن مدد سے پہلے ایسا ہر دبا کو ماں بولو تھا آپ دونوں بھائی مل کر کے جتنے مسلم محلے ہیں ہر مسلم محلے میں مسجد تعمیر کرو پہلے مسجد تعمیر ہو جائے تو وہ چار البو تھا ملا تو ان کو قبلہ بنائے مسجد با جماعت جماعت کہنے کا اہتمام کریں واقعی اور ان مسجدوں میں نماز قائم کریں اور جب تمہاری مسجدیں آباد تیار ہو گئی مسلمانوں کے سارے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرائیں اور مسجدیں جب آپ تیار ہو جائیں ان کے اندر جب نماز قائم ہو جائے اور یہ مسلمان بے کش یہ مظلوم یہ یہ, یہ, یہ پریشان حال یہ مصیبت زدہ مسلمان جب مسجدوں کو اپنے نماز اور اپنی عبادت اللہ کی عبادت سے آباد کر لے تو وہ بس شریل مومنین اب ان کو خوشخبری سنا دے اب قریب اللہ تمہیں فتح نصیب کرے گا اور تمہارا دنیا سے نیس اور نابود ہو جائے گا ضرور آنے والے کتنے آزاد اور کتنے تعلیموں کے ظلم کو اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کی برکت سے ختم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے صالح بنائے مسجد والا بنائے اور مسجد کو آباد کرنے والا بنائے اکور کو لہٰذا آواز نہیں الحمد للہ وقفا وسلام غلائی وباد اما اماباد اسی طرح سے مسجدوں پر کی برکت سے یہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر زمین سے اور یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے تاج کیا جیسے ہم نے جمعے میں آباد کیا ہے ہماری مسجدیں ایسے وقت انوادوں سے آباد ہو جائیں یہ آباد ہو جائے ساری مصیبتیں جائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو نقل کرتی ہیں کہ نبی نوی رہ نے شاشرمایا فرمایا ادا اراد اللہ حسن ادا اراد اللہ حسن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے کہ اس قوم میں بڑی برائیاں پھیل گئی اس قوم کو ختم کر دینا چاہیے ادا اراد اللہ حسن جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہرا کو برباد کرنا چاہتا ہے تو نظر اہل مساجد تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مسجد والوں پر نگاہ ڈالتا ہے کہ محلے میں برے لوگ تو بہت ہیں لیکن نظر اعلیٰ مسجد والوں پر نگاہ ڈالتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنے اس محلے کے اندر موجود ہیں اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ برے لوگ تو موجود ہیں حرام کاریاں عام ہیں لیکن مسجدیں ہماری آباد ہو رہی ہے اور ان گرو کے اندر ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں نبی رہتا فرماتے ہیں فاسطارہ فران ان مسجدوں اور مسجد کے آباد کرنے والوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوم سے عذاب کو روک لیا کرتا حضرت رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ لیکن افسوس کے ساتھ ہم صرف اپنے تمام بھائیوں سے کہیں گے آج کہیں دیندار ہی مصیبت سمجھتا ہے ہمارا مسلمان کیوں شادیاں جب کرنے لگتے ہو اور چانسنے جب بلاتے ہو اور طرح طرح کے حرام کاریاں تم شروع کرتے ہو تو یہ دیندار تمہارے اوپر تنقید کرتے ہیں تم سود لینے لگو گے تو دیندار تم کو منع کریں گے اور تم اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو بے حیا بے پردہ کر کرو گے تو اس میں دیندار تمہارے اوپر تم کو برائیوں سے روکیں گے یہ اصل میں سارے دینداروں کے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بے دینوں بے دین سمجھتے ہیں سب سے بڑی مصیبت دنیا میں اللہ اکبر نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ کافر ہے نہ مشرق ہے آج مسلمان سمجھتا ہے سب سے بڑے مصیبت ہمارے لیے دیندار پودے نماز کی پابندی کرنے والے یہ مسجدیں والے ہیں میرے بھائی ان کو عذاب نہ سمجھو پتا نہیں تمہیں خبر نہیں ہے انہی مسجد والوں انہی داڑھی والے انہی نماز کی پابندی کرنے والوں اور انہی کتاب سننے چلنے والے انہی شریعت کے کی پابندی کرنے والوں کی برکت سے جتنا عذاب اللہ نے تم سے روک رکھا ہے اللہ ہی جانتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان کیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عزت ہی وہ جلال ہی میں اپنی عزت کی قسم کھا بھی کہتا ہوں وہ جلالی اور میں اپنے جلال کی قسم میں اپنی عزت کی قسم میں اپنی جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی قوم کے اوپر ہاں، عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ کس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن عذاب نازل کرنے کے پہلے پہلے میں اس گاؤں اس قوم اس شہر کے اوپر نگاہ ڈالتا ہوں جب ہمیں تین قسم کے لوگ نظر آ جاتے ہیں تو اپنے فیصلے کو ہم کینسل کر دیتے عذاب کو روک لیتی تھی اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے ہماری اس امت کو ہاں، ہرا بھرا رکھے اور اللہ تعالیٰ ایسے تین قسم کے لوگوں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امت میں پھیلا دے اور زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں اللہ سب کو ان تینوں میں سے بنا دے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عزتی میں اپنی عزت کی قسم وہ جلحی میں اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی گاؤں کے اوپر عذاب دادی کرنا چاہتا ہوں لیکن فادر تو فنظر تو ادا عمار بولو تی وہاں لیکن اللہ فرماتے ہیں میں گاؤں والوں کو شہر والوں کو دیکھتا ہوں اور تین قسم کے بندے ہمیں نظر آ جاتے ہیں نمبر ایک ادا عمار بولو اللہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے گھر کو آباد کرنے والے ابھی موجود ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے موجود ہیں وہ علاوہ ہم نے آزاد نازل کرنے کا ارادہ تو کیا لیکن میں نے شہر کے باشندوں پر نگاہ ڈالی تو ہمیں تین قسم کے لوگ نظر آ گئے نمبر ایک الا عمار بولو اللہ میرے گھروں کو آباد کرنے والے میری مسجدوں کو آباد کرنے والے میری مسجدوں کو ہرا ہاں، میری مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں نمبر دو وہی دین ہماری ہمارے بندوں میں اس شہر میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو تیرے بندوں سے محبت کرتے ہیں جو صرف میری رضا کے لیے کرتے ہیں یہ بہت بڑا عمل ہے وہی دین جہاں ابھی اس کے اندر دنیا کے لیے دنیا کے خاطر مال دولت کے خاطر جہاں لوگوں سے محبت کرتے ہیں بیچ بیچ میں ابھی ایسے بھی نیک لوگ موجود ہیں ہمارے بندے کی محبت کسی سے کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے اور نفرت بھی کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مزید پیدا کر دے نمبر تین سارے لوگ فلمیں دیکھنے والے ہیں ڈرامے دیکھنے والے ہیں پتے کھیلنے والے ہیں روڈوں پر گھومنے والے ہیں کارنیٹ کو آباد کرنے والے ہیں پارکوں اور کلبوں میں حرام کاریاں کرنے والے ہیں دل یہی چاہتا ہے کباب نازل کرنے لیکن جب اس قوم کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں بح المسرین بال تو میری نگاہ پڑتی ہے کہ رات کو فجر سے پہلے آدھی رات کے بعد ہاں، فجر سے کے پہلے اس رات کے آخری حصے میں کچھ لوگ تحجد کی نماز پڑھ پڑے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں اپنے لیے بھی مفرت اور پوری امت کے گنہ کے لیے دعائیں مفرت کر رہے ہیں انتہا جد ہوں اور آج کے وقت توبہ استفار کرنے والے جب نظر آتے ہیں تو ان سارے گنہداروں پر عذاب نازل کرنے سے ہم روک لیا کرتے ہیں اس کے نزی قصے کے لوگ موجود ہیں میرے بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو بہت خیر و برکت کا ذریعہ بنایا ہے مسجد کو آباد کرنے سے لاب چل جاتا ہے تحج کے گزاروں کی برکت سے دینداروں کی برکت سے بہت ساری مصیبتیں چل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنائے جب اس گھر آنے لگے ہم نے شروع میں حدیث سنائی کس کی اجازت کے لیے آتے ہیں بھائی مسجد میں آدمی آتا ہے کس کی اجازت کے لیے آتا ہے اللہ کے گھر میں تو ایسے نہ چلے آئے آپ ذرا سا خبر کل مسجد مسجد میں آؤ تو ذرا سج دھج کر کے تیار ہو کر کے آؤ تم کس کے مہمان بن کر کے جا رہے ہو اللہ کا مہمان کس کے گھر میں داخل ہو اللہ کے گھر میں کس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو میرے بھائی کہیں درگاہوں میں جانا ہو تو جوتا بھی پہننا ایپ سمجھتا ہے کہیں درگاہوں کے قریب سے گزرنا ہو تو گیر لگا کر واپس آتا ہے انسان یہ ان کا احترام تو اتنا ہے وہ ایک ولی کا کی قبر ہے اور یہ تو اللہ کا گھر ہے ولیوں کی ولایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے یہاں چلے آتے ہیں تو بدبو کیوں آتی رہے میرے کچیرے گندے کپڑے پہن کے کیوں چلے آئے یہاں آئے تو کیوں ایسے سیدھے چلے سوتے ہوئے یہاں بھی آؤ تو خدو کل مسجد تم مسجد کے اندر آؤ تو سن تھک کر کے آؤ تیار ہو کر کے آؤ اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ اور مسجد کی خدمت کرنے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ سب کو مسجد آباد کرنے والا مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا نگرانی کرنے والا بنائے نبی السلام شام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کالی کلوچی عورت ان میں نظر آتی تھی لیکن آپ نے پوچھا کیا بات ہے وہ عورت بیچاری نظر نہیں آ رہی تھی جو مسجد کے تنکوں کو اٹھاتی باہر پھینک دیتی مسجد میں جھاڑو لگا دیتی کالی کلو تھی ام محدن ہے رات کو بیچاری کا انتقال ہو گیا سردی کا موسم تھا بارش ہو رہی تھی صاحب کرام نے اس کو عورتوں کے حوالے کیا نہلائے دھلائے اور لے جا کر کے جنت البکی میں دفنا دیا نبی رہتا شام کو نظر نہ آئی آپ نے پوچھا اے نئی مراسم سودا اس کالی کی عورت کہاں گئی اسی کالی عورت سے مشہور تھی ام مہدن کہاں گئی لوگوں نے کہا کہ تم مر گئی ہاں مر گئی مجھ کو نہیں بتایا تو تھی معمولی سمجھا سردی کا ماحول سو تک نہیں تھا اس عورت کو تم نے معمولی سمجھا کالی کلوٹی شکل کو دیکھ کر کے اس کو تم نے چرچے درجے کٹنا کا سمجھا یہ تم نے نہیں سوچا ہی کالی کلوٹی ایک عورت نہ بارش لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد نبوی سے تھا تم نے یہ نہیں خیال کیا ہاں۔ چلو ہمیں اس کی قبر دکھلاؤ نبی علیہ السلام کو لوگ لے کے قبر دکھلایا نبی علیہ السلام نے وہاں اس کی نماز جنادہ ادا کی اور نماز جنادہ ادا کرنے نماز جنادہ میں آپ نے ایسی دعائیں مفرت اور اس عورت کے جنت میں درجات کے بلند ہونے کی ایسی دعا آپ نے دیا اللہ باہر نکلنے کے بعد آپ نے اے مسلمان یاد رکھو یہ معمولی عورت نہیں تھی یہ اللہ کے گھر مسجد نبوی کی خادمہ تھی تمہیں معلوم نہیں ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور ہم نے ایسی دعا اس کے حق میں مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتحاد قبور قبول مبلو یہ ساری قبریں اللہ قبریں تاریخیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن میں نے ایسی دعا اس عورت کے حق میں کیا ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری قبروں کو روشنی اور نور سے بھر دیا ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں بنو اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے صالح بنائے موہد بنائے متبع سنت بنائے کہنے کے ساتھ سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے اللہ سب کو مسجد والا بنائے اور جو کچھ ٹائم ملتا ہے اللہ اپنے گھر کو آباد کرنے والوں میں شامل کر لے الہ عالمین ہم نے بیماروں کو شفا عطا فرما مخصوص کے قرض کو ادا کرا دی پریشان ہر بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دی اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی اکبر